مسئلے پیش کیے ایک مسئلہ جناب آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد سلم کی حدیث سے آپ پیش کر دیں حضرات آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ بات کو ان سے لینا دیں میرا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کی دلیل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد سلم کی حدیث سے آپ ان سے مانگے اگر یہ دے دے تو فکا حنفیہ سچی اگر یہ اس کا ثبوت پیش نہ کر سکے تو آپ دوستوں کا حق ہے کہ آج یہاں سے جب آپ اٹھیں فکا ہنسی سے تائب ہو کے اٹھے اور فکا ہنسی سے اپنی جان چھڑا لے کیوں میں نے ایک چیز پیش کی ہے ایک مسئلہ پیش کیا ہے اگر یہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش نہ کر سکے عوام کا حق ہے کہ ان سے گلی یعنی کوچے میں مساجد میں ہر جگہ جا کر اس مسئلے کا ثبوت مانگیں اور مع آپ کو یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ آپ اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش نہیں کر سکتے میں آج بھی کہتا ہوں کل بھی کہوں گا اس سے پہلے بھی کہتا رہا اگر آپ میں ستا ہنسیا کا اتنا شوق ہے ذرا ایک حدیث اس مسئلے کی تاریخ میں پڑھ کے سنائے پڑھے آپ کیوں نہیں پڑھتے اگر حدیث ہے تو آپ وہ حدیث پڑھیں تو بات ختم ہوگی اور رہا یہ مسئلہ کہ جو آپ لوگوں کو الجھا رہے ہیں نا میں لوگوں کو ایک بات واضح کرنی چاہتا ہوں پھر میں ثابت کروں گا کہ ثانی عورت اور ثانی مرد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے کیا حد لگائی ہے میں لوگوں کے ذہن نشین یہ بات کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو پانی پلا پلا کے ماروں ہے اس میدان میں آپ کی بات آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایسے طریقے سے ناک آؤٹ کروں گا کہ آپ فکا کا نام لینا چھوڑ دیں گے اور آپ میں ان دوستوں کے لیے کہ یہ مشتاق ہے اس بات کے کہ آپ اس مسئلے کی تائید میں قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں میں اپنا بھی جو چند خالی ٹائم ہے آپ کو دیتا ہوں ذرا اسی میں یہ ثبوت پیش کر کے اگلے مسئلے پہ چلیے الحمد للہ میرے دوستوں مولانا امتیوں کو خطاخار قرار دے دے دے چکے تھے لیکن اب امتیوں کی شرطوں پر مشکل بچا چل رہے ہیں بار بار ان کو پھنسے ہیں مولانا نے بڑے فخر سے بیان فرمایا ہے کہ میں نے تیرے گلے میں چادر ڈالی تھی کیا ہوا ایک یہودی نے میرے پیغمبر کے گلے میں دیکھیے اب بھی قرآن کی آیت پیش نہیں ہوئی نبی کے بھی نہیں ہوئی وہ سارے دعوے ختم ہو چکے ہیں رہا یہ میں سناتا ہوں کہ سبوت کس کے ذمہ ہوتا ہے وہ پہر ادیت ہے البیا ندو مدئی جو حد کا مدئی ہو دلیل اس کے ذمہ یا کیا دے میں کا مدئی نہیں یا اٹھ کر حدیث بیان کر دیں پھر یہ بات کو ابھی واضح نہیں کر رہے وعدے نہیں فرما رہے دیکھیے تک نہ پہنچے میں عرض کرتا ہوں کہ ان مسائل پر گفتگو ہوگی اور اگر آپ دوسرا اس سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں افسوس سوچ ہمیں ہم سمجھتے تھے کہ ان مسائل پر آپ گفتگو نہیں کریں گے اور اس ٹائم صحیح ہوگی مگر میں آپ کرتا ہوں اگر اس موضوع کو چھیڑنا ہے تو ان شاء اللہ بعد میں کو واپس لیں گے گفتگو نہیں کریں گے ہم ہاتھ سے بھاگنے نہیں جائیں گے ہم آپ لوگوں کو ہے ان کی نماز نہیں سے بات ان میں نماز رہا ہے اب نہیں آپ آ سکتے اس طرح تاریخ کیے آپ لوگ ہنسی کہلواتے ہیں میں سارے ہنسیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کا ہتھی کا دفاع ہے کیا پھر ہمپی کہلوانا چھوڑ دیں اگر آپ ہم کہلوانا چاہتے ہیں میں سکا ہندیا کو چیلنج کرتا ہوں یہاں پر آپ سکا ہنتیا کا دفاع نہیں کر سکتے جو کچھ یہاں پر لکھا جا چکا ہے اس سے آپ کیوں بھاگتے ہیں وہ نیازی صاحب کہاں ہیں وہ بتا میرے سامنے مجید نیازی ہاتھ ہے وہ لوگ ہیں جس نے مجھے جھوٹی چٹھی لکھی کے مناظرہ ملتوی کر دیا گیا میرے پاس چٹھی موجود ہے حضرات یہ تیرے جیسے جھوٹے لوگ ہیں ہمیشہ پوچھنے آپ پوچھنے ہاں، والے ہیں جی، آپ لوگوں نے اگر فیصلہ سنا ہے میں چیٹھی دکھاتا ہوں عبد المجید نیازی نے مجھے چٹھی لکھی لیکن اس کے بعد میں یہاں آ اب سارے دوستوں کا حق ہے کہ میرے سے وہ سن لیں رجسٹرڈ چیٹھی میرے پاس گئی آپ دوستوں کا حق ہے کہ اگر میں یاتی کروں یا غلط بات کروں آپ لوگ مجھے دکھا سکتے ہیں عوام نے چونکہ فیصلہ کرنا ہے یہ کام عوام کا ہے کہ نہیں کرنا کا

صاحب آپ بیٹھ جائیں مجھے پتا ہے آپ کا میں جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں میں سارے گھومنے والوں کو جانتا ہوں آج راول سندھی کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے آپ سے ہنسی کا ہنسیا نہیں دفاع نہیں کرتا یا تو آج آپ ہنسی کے روانہ چھوڑ کے بیٹھے نا یا پھر یہ ہے

آپ کی شکار تمام ہنتھوں کو بابا صحیح کے کر جس کے نہیں ہو سکتی اگر اگر ان کی کوائن پاس ہو یہ بات ہے یہ بات ہے ہاں۔ لوگ بات بولے چلے اگر بتا رہے مولانا مہربانی کر رہی آپ بہت مہربانی کر آپ کا آپ کا ابھی آپ کے ساتھ شروع ہونے لگے گا مدد کر دس منٹ مدد کردین کا ہوگی سات دس منٹ کی ہوگی آن دے گا

حضرات ہم یہاں پر مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ ہے پچھلے طالبان دس تاریخ کا واقعہ ہے یہ عبد المجید نیازی صاحب اور ان کے محلے کے کچھ دوسرے لوگوں نے ایک بات طے کی وہ بات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اسی کے مطابق میری گیٹ شروع ہوگی میرا جو موضوع ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے میں اپنے مقصد کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے ہم لوگوں کی دعوت کیا ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے دعوت کیا پیش کرتے ہیں حضرات دیکھیے میں یا میرے ساتھی قدی طور پر غیر اللہ کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں اسی طرح ہم غیر رسول علیہ و وسلام کی بھی وکالت کرنے کے لیے تیار ہیں آئمہ کرام کا عدم و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم گفتگو کریں گے لیکن یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات یعنی گویا کہ وہ دین جو بذریعہ وہ نازل ہوا وہ ہر قسم کی غلطی ہر قسم کی نظر سے پاک مبرہ ہے لیکن اس زمین پر بیٹھ کے جن لوگوں نے دین بنایا یا دین کی اپنی طرف سے تشریحات پیش کی ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ غیر نبی ہیں اس لیے ان کی بات مل و عام تسلیم نہیں کی جا سکتی ان سے غلطی کا ہر وقت امکان ہے ایک کے مسائل موجود ہیں کہ جو امت نے بال اتفاق کہا یہ غلط ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں میں جو یہاں پر بات طے ہوئی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرات اس کے مطابق گفتگو ہوگی میں فیقا یعنی فیقا ہنسیا کے چند مسائل میں سے ترتیب واد جو ہیں یعنی پانچ مسئلے ان میں سے پہلے ایک مسئلہ پیش کروں گا میں دلیل طلب کروں گا ان لوگ ان حضرات سے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ سے ثابت کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح جائز ہے یہ مسئلہ اس طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مخالف آپ نہ جذبات میں آئے نہ میں آؤں فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے دوستوں نے کرنا ہے نہ آپ میری بات پہ کسی قسم کی تلخی کا مظاہرہ کریں نہ میں آپ کی بات ہمارا تو بھائی خدم کھلا ابھی بھی کہہ رہا ہوں پہلے کہہ رہا ہوں ہر آدمی ذہن نشین کر لے ہم غیر اللہ کی وکالت نہیں کرتے ہم غیر نبی کی وکالت نہیں کرتے ہر اس شخص کی بات کو تسلیم کریں گے جو تابع ہوگی کتاب اللہ کے اور جو تابع ہوگی حضرت محمد علیہ السلام اس کے علاوہ کسی شخص کی بات کوئی ہو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہ ہے جو بھی آئے گا اگر اس کی بات اللہ اس کے رسول کے موافق ہوگی وہ سر آنکھوں پر ہوگی بھائی وہ ہمارے لیے جناب ایک چیز ہدایت ہوگی بالکل صحیح ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے لیکن اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ کے خلاف ہوگی میرے بھائیوں معذرت سے عرض کرتا ہوں تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اب آپ دیکھیے جو شرائط طے ہوئی نام ہے جناب ایک میرا اور دوسرے علماء کا نیازی صاحب کی چٹھی گئی جس کو نیادی صاحبہ پڑھنے نہیں دیتے بہرحال میں اپنی کسی چرن میں وہ چیٹھی آپ کو بڑی کثرت سناؤں گا موضوع یہ ہے کہ فکا کے پانچ مسائل میں نے ان کو لکھ کے دیے اور یہ کہا کہ فکا ہنسیا کے مسائل اتحادیہ خصوصاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل اتحادیہ اکثر کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں ان میں سے میں نے مثال کے طور پر پانچ مسئلے ذکر کیے لو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پانچوں کے پانچ اکٹھے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کو سے سن لیں اور اگر آپ کہیں باری باری میں ایک مسئلہ پڑھ دیتا ہوں یہ اس کا مجھے ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دے یہ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے بھی ہاں تنا بھی ہدوسی پر ابھی ہمیں والا ہے ماحول اللہ اگر کوئی شخص کرائے پہ عورت لے کے کرائے پہ عورت لے اس لیے کہ اس سے بنا کرے ایک مسئلہ دوسرا ایک ہی ٹھیک ہے لو جی دوسرا بھی کھول لیا اسی طرح وہ کداری چند جا بے بات جس ماہرہ میں نہ ول بنتی ول اختی ول امی ول اما تھی ول خالہ تھی وہ جامع آہا لا حد علیہ تھی بور ابھی علی بارہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے محرمات ابدیہ سے نکاح کر لیا جیسا کہ لڑکی ہے یعنی بیٹی اور اسی طرح بہن اسی طرح ماں خالہ پھوپھی اور پھر یہ نکاح کرنے کے بعد ان سے منہ کالا بھی کیا کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس شخص کے اوپر کوئی حد نہیں لگے تیسرا مسئلہ نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے مسلی مسلم و کران و فطح اختلاط ہو اگر کسی نمازی نے نماز کی حالت میں پرانے پاک دیکھ لیا اور اس سے کچھ پڑھ بھی لیا تک چلا تو ہوں اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور ولا الا فرج امارات ان پہ دل لیکن اگر کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی یہ تین ہو گئے اب چوتھا مسئلہ دے کسی طرح اگر کسی شخص کو فکالا لا وہ ایسا پکاتا بن فاتیا تب بھی دمی اللہ جب آتی وہ آنتے ہی جاد علی استفا و بل بولی ایزن کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نقصیر کر پڑے گی دو منٹ باقی اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص یہ کون سا دیکھیے اگر کسی شخص کو نمکین چل پڑے اور وہ سورہ فاتحہ اپنی پیشانی پر خون سے لکھ لے کسی طرح ناک پر لکھ لے کہتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے جائز ہے اور پیشاب سے بھی لکھ لے اگر اس کو اس میں شفا کا علم ہو چار مسئلے ہو گئے جناب پانچواں یہ ہے ان نجاسا تو بادہ آ جائے وہ لہا صاحبی لان ہی رہابہ اثر ہوا یا ترو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جسم کے بعض حصے پہ نجاست لگ جائے یا آپ یوں کسی آزا کا میں تاجر تو کرنے کے لیے جسم کے کسی حصے پہ بھی لگ جائے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو زبان سے چاٹ لے تو وہ پاک ہو جائے گا پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ماسٹر امین صاحب اور ان کے پورے میرے دوست بزرگوں اس وقت جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں اس کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ مسل کے حلفی جو خیال قرون میں مدبر ہوا ہے اس کی غلطیاں نکالنے کے لیے وہ فرقہ کھڑا ہوا ہے جو انگریز کے دور میں پیدا ہوا ہے یہ میرے پاس نے پوچھے اپنے پاس اور اتنا اللہ کی سوائے عمری ہے ہندوستان میں امن حدیث کس طرح جاری ہوا اٹھارہ سو سات میں انگریز کے ملازم محمد یوسف نے اس کی حبا کی یہ میرے پاس بتا حدیث موجود ہے ہندوستان مولانا عبد الواحد غزل فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے کا دعوی دار کہتا ہے لیکن اتباع حدیث سے وہ لوگ بہت دور ہیں اور انہوں نے انہوں نے شریعت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور اللہ کے نبی کے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے بتاوا علماء حدیث کے لطم یہ میرے پاس عال ہے ان کے مجور مورخ امام خان اچاری کی لکھتا ہے انیس سو میں لکھتا ہے اس چرچا سے ہندوستان میں غیر مانوس مت کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناراض نہ ہیں پچھلے زمانہ میں شاد و نادر اس کے لوگ کہیں پیدا ہوئے ہوں لیکن اب تھوڑے دنوں سے ان کا نام سنا ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا محمدی یا مرد کہتے ہیں مگر فقیر فریق مخالف ان کا نام غیر مقلد کو حافظ اور لامد رکھتا ہے تو یہ شہادت ہے مسلمان کی اور عالم کی شہادت مقبول ہوتی ہے یا مردود اور یہ مسئلہ تاریخی ہے انگریز نے اس لیے اس سرکے کو کھڑا کیا کہ خیر قرون سے جو مطلب چلا آ رہا ہے اس کو غلط ثابت کیا جائے چنانچہ مولوی شمشاد سلفی نے آرام سے سنیا میری بات مولوی شمشاد سلفی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم غیر نبی کوئی بھی ہو اس کو غلطی سے خالی نہیں سمجھتے ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اس لیے اس دعوے کا اس بات کو یہ ہے کہ مولانا کسی حدیث کو بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جو کسی امتی کی لکھی ہو وہ غلطی سے پاک نہیں ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے جس کے راوی امتی ہوں کیونکہ وہ والد صاحب کی غلطی سے پاک نہیں ہاں جی جب ہر امتی خطا کار ہے تو ان میں سارے موٹے کو بھی خطا کار کہا اور سب کے کو بھی خطا کار کہا کیونکہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں رہی یہ بات سکارتی کے بارہ لاکھ نبے ہزار مسال میں سے مولوی شمشاد سبزی نے پانچ مسئلے مطلب آپ کے سامنے پڑے اور ایک مسئلہ مطلب بھی صحیح نہیں پڑا مسئلہ سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ نسبت کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زانیوں پر کرائے پر عورت لے کر اس سے جنا کرے تو اس پر حد نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وشال ایک سو پچاس ہجری میں ہوا ایک سو پچاس ہجری سے لے کر انگریز کے اس ملک میں آنے تک کسی نے اس مسئلے پر اعتراض نہیں کیا تھا آ کر کیوں ہوا ان لوگوں نے جب یہ انگریز کے زیر سایہ پیدا ہوا انہوں نے فتوا دیا کہ بتا جائز ہے یہی کرائے پر عورت لے کر اسے یہ کام کرنا جائز ہے حد اور تعزیر تو کیا اس پر انکار بھی جائز نہیں کہ زبان سے کہو کہ تم یہ کیا کام کروا رہی جب اس سرکے کی دنیا کے سامنے آ گئی اور یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے المادی یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی آ کر اس قانون کو نافذ کریں گے نواز عید الزمان سے لکھی ہوئی اور اس میں جب یہ بات آئی تو ملک میں شور ہوا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے یہ بات سنا دی ہے کہ کرائے پر عورت لے کر اس سے جنا کیا جائے متا کی جائے تو اس پر نہ حد ہے نہ تعدیر ہے بلکہ زبان سے انکار کرنا بھی جائز نہیں اب ان کو اپنے لالے پر گئے اب انہوں نے سوچا کہ سکھوں پر کوئی ایسا جھوٹ بولو تاکہ لوگ ہماری جان چھوڑ کر ہنسیوں کے پیچھے جائیں بیچارے اور ایسی جگہ پر جہاں کتابیں نہ ہوں جو مطلب مانی شمشاد میں بیان کیا ہے دنیا کی جی کا مطلب پہلا کیا ہے جو کرائے کی عورت لے کر زنا کرتا ہے وہ جانی ہے زنا کا عمل وہاں موجود ہے اب زنا کے بارے میں جو گناہ کبیرہ ہے اس کے بارے میں دو قسم کی سزائیں ہوتی ہیں ایک سزا کا نام حد ہوتا ہے جس میں امت کے کسی آدمی کو کمی بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی دوسری سزا کا نام تعلیم ہوتا ہے وہاں یہ ہوا امام اعظم ابو حصیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات بھی اس میں پوری نہیں سب صحیح مسئلہ سکھا ہر کا یہ ہے کہ اس پر حد ہے امام کے کال میں بھی اور جیسے کسی کو ویسے مزدوری پر رکھا اور اس کے ساتھ نہ کیا اس پر بھی حد ہے یعنی جائز مزدوری پر رکھا روٹی پکانے کے لیے پھر جنا کے اس پر حد ہے اب اس حق کو مولوی شمشاد سلفی نے چھپایا اور یہ اس کو چھپانا جائز نہیں تھا جب تک یہ لکھ کر نہ دے پھر یہ آلمگیری اس میں یہ لکھا کہ تاجیر کیا ہے تعزیر یہ ہے کہ ان دونوں کو قید کر دیا جائے اور سخت سزا دی جائے اب آپ اندازہ لگائیں جو کرائے پر عورت لے کر اس سے جنا کرے اس کو قید کروانے والی سکاہنفی شمشاد بھی جھوٹ والا اس پر حج جاری کروانے والی سکاہن فی سب جھوٹ شکار کی پر اس میں سیدنا امام آزما پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان پر یہ بہتان باندھے اور دیکھیے اس نے کہا کہ فکا ہنسی خلاف ہے میں مولی سال سرفی سے کہتا ہوں کہ وہ ایک صحیح حدیث دل کر پڑے جس میں یہ مسئلہ اس طرح ہو اور اس میں حدیث کا حکم بیان ہو کہ مستاجرہ عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے اگر یہ نہ کر سکا اور قیامت تک یہ سارے ہماری بیٹھنے کا میں ان سے یہی کہوں گا تم نے جو اٹھارہ سو اٹھاسی میں انگریز سے ہر حدیث کا نام یاد کرایا تھا وہ واپس انگریز کو بھیج دو تمہیں حدیث نہیں آتی تم نماز سے بھاگ چکے ہو میدان میں چھوڑ چکے ہو پورے ملک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں نماز نہیں آتی حدیث کے مطابق اور آپ تمہیں نماز پر آئے ہو جو پہلے مسئلے میں اس نے تین جھوٹ بولے ہیں پہلا جھوٹ یہ امام ابو حنیفہ کا کال جہاں یہ ہے بل حق کو وجوب ہتے کل مستاد خدمت وہ اس نے پیش نہیں کیا پر لانت ہوتی ہے انگریز کے ایجنٹوں تم خیر کروں کے مد کو جوتا کرنے اٹھے ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر یہ مد بہتا ہوتا کیا سید علی ہری اردو ہوتے ہوتے ان کا ہوتا تم ساری والے نام ہوتے